عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ یہ حدیث صحیح ہے